محمد بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ ایک روزے دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیالیس